اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے